قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت لهم قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم اے نبی اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہی ہوں بس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی اور جو لوگ ہماری آیتوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دو زخی ہیں ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں پھر اپنی باتیں پکی کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک گنہ گار لوگ دور دراز کی مخالفت میں ہیں اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ اے نبی آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والے ہی ہیں سامعین معنی رنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے چونکہ کفار عذاب مانگا کرتے تھے اور ان کی جلدی مچاتے رہتے تھے ان کے جواب میں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تمہیں رب کے عذابوں سے جو تمہارے آگے ہیں چوکنا کر دوں تمہارا حساب میرے ذمے نہیں عذاب اللہ کے بس میں ہے چاہے اب لائے چاہے دیر سے لائے مجھے کیا معلوم کہ تم میں سے کس کی قسمت میں ہدایت ہے اور کون اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا ہے چاہت اللہ کی ہی پوری ہونی ہے حکومت اللہ ہی کے ہاتھ ہے مختار اور کرتا دھرتا وہی ہے کسی کو اللہ کے سامنے چوں چرا کی مجال نہیں وہ اللہ بہت حساب لینے والے ہیں میری حیثیت تو صرف ایک آگاہ کرنے والے کی ہے جن دلوں میں یقین و ایمان ہے اور اس کی شہادت ان کے اعمال سے بھی ثابت ہے ان کے کل گناہ معافی کے لائق ہیں اور ان کی کل نیکیاں قدردانی کے قابل رزق کریم سے مراد جنت ہے جو لوگ اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے اطاعت رسول سے روکتے ہیں وہ جہنمی ہیں سخت عذابوں اور تیز آگ کا ایندھن ہے اللہ ہمیں بچائے اور سور نحل کی آت نمبر اٹھاسی میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ ایسے کفار کو ان کے فساد کے بدلے عذاب پر عذاب ہیں وہی الہی میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی یہاں پر اکثر مفسرین نے غرانی کا قصہ نقل کیا ہے اور یہ بھی کہ اس واقعے کی وجہ سے اکثر مہاجرین حبش یہ سمجھ کر کہ اب مشرقین مکہ مسلمان ہو گئے واپس مکے آ گئے لیکن یہ روایت ہر صنعت سے مرسل ہے کسی صحیح صنعت سے مسند مروی نہیں واللہ عالم بخاری میں ابن عباس صدی اللہ عنما سے مروی ہے کہ اس کی آرزو میں جب وہ بات کرتا ہے تو شیطان اس کی بات میں بول ڈالتا ہے بس شیطان کے ڈالے ہوئے کو باطل کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کرتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں تمنا کا معنی قالا کے ہیں امنیتی ہی کے معنی قرآتی ہی کے ہیں اللہ امانیہ کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہیں لکھتے نہیں امام بغوی اور اکثر مفسرین کہتے ہیں تمنا کے معنی طلا کے ہیں یعنی جب کتاب اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں کچھ ڈال دیتا ہے چنانچہ عثمان رضی اللہ کی مدح میں شاعر نے کہا ہے تمنا کتاب اللہ اول و وآخرها لاقا حمام المقادری یہاں بھی لفظ تمنا پڑھنے کے معنی میں ہے ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قول بہت قریب کی تعویل والا ہے نسخ کے حقیقی معنی لغتاً ازالے اور رفع کے یعنی ہٹانے کے اور مٹا دینے کے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کے القاع کو باطل دیتے ہیں جبریل علیہ السلام بحکم ربانی زیادتی شیطان کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ کی آیتیں مضبوط رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کاموں کے جاننے والے ہیں کوئی مخفی بات بھی کوئی راز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں وہ اللہ حکیم ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں یہ اس لیے کہ جن کے دلوں میں شک شرک کفر و نفاق ہے ان کے لیے فتنہ بن جائے چنانچہ مشرقین نے اسے اللہ کی طرف سے مان لیا حالانکہ وہ الفاظ شیطانی تھے بس مریض دل والوں سے مراد منافق ہیں اور سخت دل والوں سے مراد مشرک ہیں یہ بھی قول ہے کہ مراد یہود ہیں ظالم حق سے بہت دور نکل گئے ہیں وہ سیدھے راستے سے گم ہو گئے ہیں اور جنہیں صحیح علم دیا گیا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں انہیں اس بات کے بالکل حق ہونے کا اور من جانب اللہ ہونے کا صحیح یقین ہو جائے اور وہ کامل الایمان بن جائیں اور سمجھ لیں کہ بے شک یہ اللہ کا کلام ہے جبھی تو اس قدر اس کی حفاظت سیانت اور نگہداشت ہے کہ کسی جانب سے کسی طریق سے اس میں باطل کی آمزش نہیں ہو سکتی حکیم و حمید اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے بس ان کے دل تصدیق سے پر ہو جاتے ہیں جھک کر رغبت سے متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی رہبری دنیا میں حق اور ہدایت کی طرف کرتے ہیں سرات مستقیم سجھا دیتے ہیں اور آخرت میں عذابوں سے بچا کر درجوں میں پہنچاتے ہیں اور نعمت نصیب فرماتے ہیں